مجاہد نے ابو معمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چاند تقسیم ہو کر دو ٹکڑے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اس کو دیکھ لو اور گواہ بن جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اکتر